السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا اذا كان من الحالكين صلى الله عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین کرام جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے گزشتہ دو درس میں تین قاعدے یا چار قاعدے آپ لوگوں کے سامنے یا تین قاعدے بیان کیے گئے تھے تیسرا قاعدہ جو بیان کیا گیا تو یہ تھا کہ حیوانات اور کھانے پینے کی چیزوں میں اصل حلت اور عباہت ہے اور اس کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے آج کے اس درس میں وہ جانور جو شریعت کے اندر حلال ہیں اور جن کے نام کے ساتھ جن جانوروں کے حلال ہونے کی دلیل سراحت کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے ان جانوروں کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور وہ جانور کب ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ وہ ساری باتیں آج کے درس میں بیان کی جائیں گی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وحلت لکم بہی مت تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بہی مت میں چار قسم کے جانور ہیں اور وہ ہیں اونٹ گائے دمبا اور بکرا نر اور مادہ اگر ملا لیا جائے تو آٹھ قسم کے جانور بن جاتے ہیں یعنی اونٹ میں نر اور مادہ گائے میں نر اور مادہ دمبے میں نر اور مادہ اور بکرے میں نر اور مادہ اس طریقے سے پورے ملا کر کے آٹھ جانور بن جاتے ہیں اب ان میں جو بھی نسل کے ہوں ہر طرح کی نسل کے شریعت کے اندر حلال ہیں کیونکہ قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ایک ہے اور یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے اور ان جانوروں کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے لیکن قربانی میں جو جانور حلال ہیں وہ یعنی قربانی کے اندر ان جانوروں کو ہی دبا کیا جا سکتا ہے یہ جو چار قسم کے جانور ہیں نر اور مادہ ملا کر کے آٹھ لیکن کھانے میں آت ہے کیونکہ قربانی ایک الگ عبادت ہے لیکن کھانے کے اندر وسعت ہے اس لیے اور بھی جانور شریعت کے اندر کھانے کے لیے حلال کیے گئے تو بہیمت الانام ہو گئے اونٹ گائے دمبا اور بکرا اور نمبر دو خرگوش اس کی بھی نس موجود ہے کہ شریعت کے اندر حلال ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انفجنا ار ار بے مر زہران ہم نے مر زہران ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر ایک وہاں پر ہم نے ایک شکار کیا کس کا خرگوش کو شکار کیا فخص تو ہو فجے تو بھی الابی طلحہ تو میں اسے لے کر کے ابو طلحہ کے پاس آیا فضب تبو طلحہ نے اسے ذبح کیا فب اسبرقئی ہا اوقال بے فخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ کہ پھر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی دونوں رانیں بھیجی اور ہمارے نبی نے اسے قبول کر لیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حلال ہے اور وہ شکار میں سے ہے لہذا خرگوش کی بھی حلت حدیث سے ثابت ہے نمبر تین گھوڑا بھی شریعت کے اندر حلال ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر کی خیبر کے دن اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا ورق فی الحم الخیل اور گھوڑوں کے گوشت میں رخصت دی یعنی گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے شریعت کے اندر اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نہر نا فرسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا تو ہم نے اس کا گوشت کھایا تو معلوم ہے دونوں حدیثوں کی سے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا شریعت کے اندر حلال ہے حرام نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کوئی اگر نہ کھانا چاہے نہ کھائے الگ مسئلہ جیسا کہ آگے قاعدہ ہم بیان کریں گے لیکن شریعت کی روشنی میں گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے صحیح بخاری مسلم کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی نمبر چار ٹڈی اور مچھلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ میتتان ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں اور وہ دمان اور دو خون حلال ہے فعمل میتان فرحوت والجراد رہے دو مردار تو کون ہے مچھلی اور ٹڈی وہ امت دمان رہے دو خون فل کبھی دو و کلیجی اور تلی یہ دو خون شریعت کے اندر حلال ہے باقی اور خون یعنی دم مصفو شریعت کے اندر حرام ہے جیسا کہ آگے آئے گا اور دم مصفو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے اسے دم مصفو کہا جاتا ہے فوارے کے ساتھ تیزی کے ساتھ جب انسان جانور ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے تیزی کے ساتھ اس خون کو دم مصفو کہا جاتا ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے البتہ یہ دو خون شریعت کے اندر حلال ہیں ایسے وہ خون جو گوشت کے اندر لگا ہوا ہے بوٹیوں میں لگا ہوا وہ گوشت بھی کھانا حلال ہے تو اس حدیث سے ٹڈی اور مچھلی ان دونوں کی دلیلیں ملی کہ ٹڈی اور مچھلی کھانا شریعت کے اندر حلال پانچویں چیز کیا ہے جنگلی گدھا جسے زیبرا کہا جاتا ہے جس کے اوپر کالے اور سفید یا کالی دھار دھار جو ہے نشانات ہوتے ہیں انہیں زیبرا کہا جاتا ہے اس کا بھی کھانا شریعت کے اندر حلال ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زیبرا کا ہمارے وحشی سے کہتے ہیں عربی حدیث کے اندر کہا گیا یا عربی زبان کے اندر کہ انہوں نے زیبرا کا شکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ایک ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے تناور فرمایا اور صحابہ سے فرمایا وہ حلال ہے کھاؤ کیا ہے وہ حلال ہے کھاؤ یہ بخاری اور مسلم روایت ہے تو جنگلی گدھا یعنی زیبرا وہ شریعت کے اندر حلال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھا کھانے سے منع کیا ہے اور جو جنگلی گدھا ہے جسے زیبرا کہا جاتا ہے اس سے ہمارے نبی نے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ نے صاف فرمایا کہ وہ حلال ہے کھاؤ بعض لوگوں نے الحماء الحاشی کا ترجمہ نیل گائے سے کیا ہے تو نیل گائے سے تو اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے نیل گائے تو حلال ہے آپ کے لیے اور وہ گائے چاہے وہ اہلی ہو چاہے وہ جنگلی ہو یعنی چاہے پالتو گائے وہ بھی حلال ہے چاہے پالتو کیا نام ہے بیل وہ بھی حلال ہے چاہے پالتو گائے ہو جنگلی گائے ہو یا جنگلی کیا نام ہے بیل ہو وہ شریعت کے اندر حلال ہے تو یہاں پر الحماء الرحاشی سے مراد کیا ہے جنگلی گدھا مراد ہے نہ کہ نیل گائے مراد ہے نمبر چھ مرغیاں اس کی بھی دلیل شریعت کے اندر موجود ہے کہ مرغیاں کھانا حلال ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کلو میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے نمبر سات سانڈا جسے عربی زبان میں دب کہتے ہیں یہ بھی شریعت کے اندر حلال ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھی ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنا ہوا سانڈا پیش کیا گیا تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو تو بعض محات المومنین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ کس کا گوشت ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ سانڈا ہے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو خالد بن بنوئی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا وہ حرام ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن میری قوم کی زمین میں نہیں پایا جاتا ہے اس لیے میری طبیعت نہیں چاہتی تو خالد بن بنوئی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے اسے کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سانڈا کھانا شریعت کے اندر حلال ہے تو دب کا ترجمہ کچھ لوگوں نے گو سے کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے بب کا ترجمہ اصل کیا ہے سانڈا سانڈا کا تیل بہت مشہور ہے تو سانڈا کھانا یہ بہت ہی یعنی طاقتور جانور ہوتا سمجھ لیجئے یا بڑی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے خاص طور سے جنسی طاقت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے تو اس کا کھانا بہرحال شریعت کے اندر ہے یہاں پر ایک وضاحت کر دیں کہ مول مومن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں جیسے عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں ویسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی بھی خالہ تھی یہ تین بہنیں تھیں ایک کا نام تو میمونہ تھا جو ملمومنین ہیں اور دوسری جو ان کی بہن تھی ان کا نام تھا لوبابا القبرا یہ عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی اور ان کی کنیت تھی ام الفضل تیسری بہن کا نام تھا لوبابا السغرا اور یہ خالد بن ولید کی والدہ تھی تو یہ میمونہ جس طریقے سے عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں ایسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خالہ تھیں اس لیے وہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ وہاں پر ان دسترخوان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا سانڈا کھایا تو اس سے معلوم ہوا کہ سانڈا کھانا شریعت کے اندر حلال نمبر آٹھ ابدوبا ابدوب کا ترجمہ کچھ لوگوں نے بجو سے کیا ہے حالانکہ اس کا ترجمہ بجو صحیح نہیں ہے ابدوبا کا ترجمہ لکڑ بگا ہے اس کے بارے اس کے کھانے کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے احناف اسے حرام کہتے ہیں جبکہ جمہور علماء اور محدثین کی ہیں جائز ہے اور جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عبد الرحمٰن بن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کے بارے میں سوال کیا کیا وہ شکار ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ شکار ہے تو وہ کہتے ہیں الرحمٰن بن ابی عمار کہ کیا میں اس کو کھاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر وہ کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سنن ترمزی کی روایت ہے اور امام المائی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس سے بھی افبا کھانے کا ثبوت ملتا ہے کہ شریعت کے اندر یہ جانور حلال ہے تو یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر واضح نس موجود ہے کہ ان جانوروں کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جانور حلال تو ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ان جانوروں کو جیسے چاہے ویسے مار دے جہاں چاہے ذبح کر دے اور جو آدمی چاہے ذبح کر دے تو اس کا کھانا حلال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کا جانور یہ جانور حلال ہے لیکن ان کا گوشت کھانے کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر کے ان جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیے گئے ہوں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانوروں کو ذبح کیا گیا نمبر دو اللہ رب العامین کا تقرب مقصد ہو اگر غیر اللہ کے تقرب کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس کا کھانا حرام ہوگا اور یہ شرک ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جانور کہاں ذبح کیے جا رہے ہیں اگر ایسی جگہ ذبح کیے گئے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہوتی ہے تو گرچہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو ان جانوروں کا کھانا حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا یہ جہاں شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرے اللہ کے نام ہی پر کیوں نہ ذبح کرے تو بھی اس کا کھانا شریعت کے اندر حلال نہیں ہوگا اللہ فرماتا کیوں معذوب ہے عالم جو بتوں پر یا جو جانور ذبح کر دیے جائیں وہ بھی کھانا حرام ہوتا ہے جیسا کہ سور معاہدہ کی آیت آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے ایسے بوانا والی حدیث ہے کہ ایک صاحب ہماروی کے پاس تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ہم نے نظر مانی ہے کہ بوانا میں جا کر کے اردبا کریں گے تو ہماربی نے ان سے پوچھا کہ کیا وہاں کبھی یعنی شرک ہوتا تھا کوئی بت تھا کہ لوگ اس کے بعد کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ہمارے بھی ان سے پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کیا کفار و مشرقین کا کوئی میلہ لگتا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جانور دبا کر دو وہاں پر تمہارے نبی نے دو سوال کیوں کیا اس کا سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں شرک ہوتا تھا تو وہاں پر جانور کر دبا کرنا حلال نہیں ہوگا یا وہاں زمان جاہلیت کا کفار و مشرقین کا کوئی مذہبی تیوہار اور مذہبی میلہ لگتا ہے تو ایسی جگہ پر بھی جانور دبا کرنا حلال نہیں ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا جیسے غیر مسلموں کا کوئی مذہبی تیوہار ہے اس تہوار کی مناسبت سے کوئی آدمی جائے جانور ذبح کرے بسم اللہ اللہ اوبر کہہ کر کے تو بھی حلال نہیں ہوگا یا انسان کب بازاروں پر جائے یا درگاہوں پر جائے یا اس طریقے سے مندر میں جائے یا سمجھ لیجئے جو گرودوارے ہیں یا اس طریقے سے اور یعنی عبادت خانے ہیں غیر مسلموں کے کفار و مشرقین کے وہاں جا کر کے کوئی مسلمان بسم اللہ اللہ اوبر کہہ کر کے ذبح بھی کرے تو وہ جانور کھانا حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا تو ان کی جگہ کا بھی اعتبار شریعت کے اندر کیا گیا ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ ذبح کا طریقہ کیا ہے اگر ذبح کا طریقہ ہوا شریعت کے اندر حلال ہے تو جائز ہے ورنہ اگر اسے جھٹکا دے کر کے ذبح کیا گیا تو بھی وہ جائز نہیں ہوگا یا جانور خود مر گیا یا کسی نے اس کو لکڑی سے مار دیا جانور مر گیا اور ذبح نہیں کیا گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا پانچویں چیز یہ ہے یا شرط یہ کہ ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہے یا تو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو ان کا جانور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا اہل کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں انہیں خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے بشرطے کی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اگر مسلمان ذبح کرتا تو بھی ہمارے لیے حلال ہے اور مسلمان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے اللہ اکبر کہہ کر کے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا ہے اس کے بارے میں قرد نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے ذبح کیا ہے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کیا نہیں کیا نہیں مسلمان ہے اسے مسلمان کا نام دیا گیا ہے تو اس کا جانور ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہوگا اس کے بارے میں قریت کرنا دین کے اندر تعنت ہے تشدد ہے بیجا جس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے تو یہ شرطیں ہیں کسی جانور کا گوشت جب حلال ہوتا ہے کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تب جا کر کے اس جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے اللہ کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہ جانور جو حلال ہیں لیکن کسی وجہ سے انہیں ذبح نہیں کیا جا سکا اور وہ مر گئے ہیں تو ان کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ ان جانوروں کا کھانا شریعت کے اندر حرام سورہ معاہدہ میں اللہ فرماتا سورہ معاہدہ نمبر تین حرمت علیکم کم تمہارے اوپر میتا کو حرام کر دیا گیا ہے میتا سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے مر گیا ہو یا شرعی طریقے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو مثلا گلا گھوٹنے سے مر گیا ہو یا پتھر یا لکڑی کے مارنے سے مر گیا ہو یا جھٹکے سے اسے ذبح کیا گیا ہو جیسا کہ آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے تو اس صورت میں وہ میتا ہے حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال کیے گئے ہیں ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی اور یہ دونوں میتا کے حکم سے مستثنا ہوں گے کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے قرآن کی وضاحت کرتی ہے اور معنی کو بیان کرتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میتا میں سے ان دونوں جانوروں کو ٹڈی اور مچھلی کو حلال قرار دیا اس لیے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی جائے گی لہذا یہ مچھلیاں اور ٹڈیاں ذبح کیے بغیر ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اگرچہ وہ مر جائیں وہ مردار کے حکم سے مستثنا ہیں حدیث نے ان کو مستثنا قرار دیا دوسری چیز کیا وہ دم خون خون کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے اب خون سے مراد یہاں پر کون سا خون ہے یہاں پر خون سے مراد دم مصفو ہے یعنی زبا کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے وہ حرام ہے البتہ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہتا ہے وہ حلال ہے ایسی حدیث کے اندر بھی دو خون حلال کیے گئے ہیں ایک کلیجی اور دوسرا تلی جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اب جو آدمی حدیث نہیں مانتا ہے اس کے سامنے کلیجی اور تلی کھانا اس کے لیے گویا کہ حرام ہو جائے گا یا اس طریقے سے وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے تو مردار میں سے مچھلی ہوگی مان لیجئے یا ٹڈی ہو گئی یہ چونکہ شریر قرآن کے اندر ان کی ان کو مستثنا نہیں کیا گیا ہے لہذا یہ مستثنا حدیث کے اندر کیا گیا ہے لہذا جو حدیث کو نہیں مانتا ہے گویا کہ وہ اس کے یہاں چیزیں کھانا حرام ہوں گی وہ لحم الخنزیر تیسری چیز اللہ رب العالمین بھائی کی لحم خنزیر خنزیر یعنی پک سور کا گوشت حرام ہے شریعت کے اندر یہ نجس العین ہے اور یعنی جو جن کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے ان میں بہت سخت گویا کہ یہ حرام ہے لحم الخنزیر اس کا بھی گوشت کھانا شریعت کے اندر حرام ہے یہ کسی طریقے سے وہ حلال نہیں ہے نمبر چار عما وہی لَلغ اللہ بھی وہ جانور یا کوئی چیز جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی میں اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے تو یہ تو بھی یہ تو حرام ہی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مقصد کیا ہو غیر اللہ کا تقرب ہو لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس کا مقصد کیا غیر اللہ کا تقرب ہے جیسے بہت سارے آج کے مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانور کو بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے یا گائے فلاں پیر کی ہے یا مرغ فلاں پیر کا ہے یا یہ جانور گیارہویں کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ تو لیکن ذبح کرتے وقت اس پر اللہ برامین کا نام لیتے ہیں وہ تو یہ صورت بھی حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اس کا مقصد غیر اللہ کا تقرب ہے اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے جانور ذبح نہیں کیا بلکہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے انہوں نے جانور ذبح کیا اگرچہ اللہ کا نام لیا تو اس جانور کا کھانا بھی حرام ہوگا بیداوی تفسیر ہے باقاعدہ ہائے قرآن کی انہوں نے بیان کیا اس کے اندر کہ ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے گرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ مانا جائے گا کیونکہ وہ شرک کرتا اللہ ابامن کے ساتھ اور ایسا کرنا حرام ہے بڑا شرک ہے یہ لہذا اگرچہ وہ اللہ کا نام لیا ہو لیکن اس کا کھانا بھی شریعت کے اندر کیا ہوگا حلال نہیں ہوگا ایسے ہی ایسی جگہ اگر اس نے ذبح کیا ہے جہاں پر شرک اور کفر ہوتا ہے غیر اللہ کی بات ہوتی ہے یا جو کفار و مشرقین ہیں ان کا مذہبی میلہ اور تیوہار لگتا ہے تو ان جگہوں پر ذبح کرنے سے بھی اس کا کھانا حلال نہیں ہو حرام ہوگا اگرچہ اللہ کا نام لے کر کے ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے جیسے استانوں پر درگاہوں پر مزاروں پر وہاں جا کر کے جانور ذبح کرنا یا غیر مسلموں کے مذہبی تیوہار میں جا کر کے جانور ذبح کرنا یا مندر میں گرودوارے میں یا اس طریقے سے جو اہل کتاب ہیں ان کے جو بعض خانے ہیں ان وہاں جا کر کے جانور دبا کرے اور اللہ کا نام لے تو ان جانوروں کا گوشت خانہ بھی شریعت کے اندر حلال نہیں ہوگا تو یہ سب کے سب کس میں داخل ہے عما وحی اللہ بھی کے اندر داخل ہے ولمنخنقا منخنقہ کہتے ہیں جس جانور کا گلا گھونٹ کر کے یا دبا کر کے اسے مار دیا جائے یا کسی چیز میں پھنس کر کے اس کا گلا خود گھٹ جائے اور وہ مر جائے تو یہ کیا ہے یہ حرام ہے یعنی وہ یہ حلال جانور تھا لیکن اسے دبا نہیں کیا گیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا گیا مر گیا تو اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے گرچہ اس کا گلا گھونٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کیوں نہ کہا کہہ دیا جائے تب بھی اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا حرام ہی ہوگا چھٹی چیز کیا ہے وہ المقوضہ موقوضہ کہتے ہیں کسی نے پتھر سے یا لاٹھی سے یا کسی چیز سے کسی جانور کو مار دیا اور وہ جانور ذبح کیے بغیر مر گیا تو اس جانور کا بھی گوشت کھانا حلال نہیں ہے والمتردیہ متردیہ کہتے ہیں ساتویں چیز ہو گئی ہے کہ ایسا جانور جو خود گر کر کے مر گیا ہو یا کسی نے پہاڑ سے یا اونچائی سے اسے ڈھکیل دیا ہو دھکا دے کر کے اسے نیچے گرا دیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو اس کا بھی کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ وہ مردار کے حکم میں ہے یہ مردار کی کچھ تفصیل یا کچھ صورتیں اللہ حرب الامی نے بیان کی ہیں اگرچہ اس نے ڈھکیلتے وقت اللہ کا نام لیا ہو بسم اللہ اللہ ابر کہہ کر کے ڈھکیلا ہو اور اللہ کے تقرب میں اس نے کیا ہو گرچہ ایسا اس نے کیا تو بھی اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا وہ نفیحہ اور نتیحہ کہتے ہیں یعنی ایسا جانور جسے کسی جانور نے ٹکر مار دیا ہو اور وہ ذبح کیے بغیر مر گیا ہو جیسے دو جانور آپس میں لڑتے ہیں جو سینگ والے جانور آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ جانور ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو اس جانور کا گوشت کھانا کیا ہوگا یہ حلال نہیں ہوگا یا یہ دونوں لڑتے ہوئے مر گئے ہوں یا کسی نے ٹکر مار دیا ہو اس کو اور وہ جانور مر گیا ہو تو اسی صورت میں اس کا کھانا حلال نہیں ہے وہ ماں اکلا سب و علامہ دکی تم اور ایسے ہی جسے شیر چیتا یا درندہ جانور جو ہوتا ہے بھیڑیا وغیرہ شیر اور چیتا وغیرہ انہوں نے کھا لیا ہو تو اور وہ مر گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کا بھی کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے ہاں اگر کسی درندے نے کسی کو پکڑ لیا جانور کو اور وہ مرا نہیں تھا اور کسی کو مل گیا اور اس نے بسم اللہ اللہ ابر کہہ کر کے اسے ذبح کر لیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا لیکن اگر جانور نے باقاعدہ چیڑ پھاڑ کر دیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو اس صورت میں اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا اسی اللہ نے کیا فرمایا اللہ مذکئی تم جن کو تم نے ذبح کر دیا ہے ان میں سے وہ کھا وہ تمہارے لیے کیا ہوگا حلال ہوگا یعنی جو جس جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا لیکن مرا نہیں آپ نے اسے ذبح کر دیا یا اس طریقے سے جو جانور اوپر سے گر گیا لیکن مرا نہیں آپ نے ذبح کر دیا یا دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے اور اس کی ابھی روح نہیں نکلی تھی جان باقی تھی اور آپ نے اسے لیا اور ذبح کر دیا تو وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا وہ ذب ہے النصب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں ان کا بھی کھانا حرام ہے جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی گئی وہ ان سم و بلاسلام اور اللہ رب فرماتا ہے کہ تیروں سے قسمت آزمائی کرو یہ بھی کیا ہے یہ سب کے سب بہترین گناہ ہیں شریعت کے اندر تو معلوم ہوا کہ وہ جانور جو شریعت کے اندر حلال ہیں کھانا ان کے گوشت کب حلال ہوگا جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی جن شرطوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے تو یہ حلال جانور کے تعلق سے گفتگو تھی کہ حلال جانوروں کو کھانے کے لیے بھی اس کی کچھ شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب ان جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا اب آئیے ان جانوروں کو ہم بیان کرتے ہیں جن کی حرمت پر نس موجود ہے شریعت کے اندر نس موجود ہے قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں وہ جانور جن کی نس موجود ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں انہیں میں سے کچر ہے یعنی جو گھوڑا اور گدھے کے درمیان والا جو جانور ہوتا ہے اسے کچر گھریلو گدھا یہ کیا ہے یہ حرام ہے جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم نے گھوڑے کچر اور گدھے سب دبا کر رکھے تھے تو آپ نے کچر اور گدھے سے منع فرما دیا البتہ گھوڑے سے منع نہیں کیا یہ مسد احمد کے دی سے ابو داود کی روایت ہے امام المائی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ کھچر کھانا حرام ہے شریعت کے اندر اور گھریلو گدھا کھانا بھی حرام ہے البتہ جنگلی گدھا جسے زیبرا کہا جاتا ہے اس کا کھانا حلال ہے جیسا کہ آپ کے سامنے گزر گیا نمبر تین خنزیر خنزیر کھانا بھی کیا ہے شریعت کے اندر حرام ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ جو ہے حدیث بیان کی گئی خنزیر کے کا نام ہے آیت پیش کی گئی سورہ کے اللہ فرماتا کہ لاپرماتا علیہ الخنزیر لام الخنزیر کیا ہے یہ حرام تو یہ چار قسم کے یا تین قسم کے جانور ہیں جن کی حرمت پر باقاعدہ نس موجود ہے کہ یہ سارے جانور شریعت کے اندر حرام ہیں تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم چوتھا قاعدہ حلت و حرمت کے تعلق سے بیان کریں گے اللہ رب البراہن دعا ہے کہ اللہ رب البراہین ہمیں حرام چیزوں سے بچائے اللہ رب براہین ہمیں ہر برے کام سے محفوظ رکھے شرک بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے اور اللہ رب البرامین ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور دین پر قائم رکھے دین پر استقامت فرمائے عامر رب العالمین و جداکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد ول علیہ و صاحب اجمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ